رب العزت نے حضرت موسا علیہ السلام کے چند حالات بیان فرمائے ہیں ویسے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف جگہوں پر حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا حضرت نو علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اجمالی طور پر فرما دیا پھر ہم نے ان کے بعد یعنی حضرت نو علیہ السلام کے بعد رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف رسول اب کتنے رسول آئے مکمل تعداد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور کیسے بھیجا واضح نشانیاں دے کر بھیجا لوگوں کا حال کیا ہوا اکثر لوگوں کا اکثر لوگوں کا حال یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ جھٹلا دیے تو بس جھٹلاتے ہی رہے پہلی مرتبہ نہیں مانے تو نہیں مانتے ہی رہے حالانکہ انسان کے اندر میرے بھائیو اللہ نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان غور کرے فکر کرے اہل علم سے رجوع ہو لوگوں کو پہچانے کون غلط ہے کون صحیح ہے کون ایماندار ہے کون بے ایمان ہے کس کے اندر وفاداری ہے صدق ہے کس کے اندر کزب ہے بے وفائی ہے کون اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا اور کون ہمارے فائدے کو سام یہ صلاحیت دی اللہ نے غور و فکر سے آدمی سمجھ سکتا ہے لیکن آدمی اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہ لائے بس مرغے کی ایک ٹانگ لے کے بیٹھے ہوئے نہیں نہیں مانا بس مانتا ہی نہیں کوئی بھی سمجھا لو نہیں سمجھتا میں میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا بس میں انکار کر دیا کر دیا ایسا ہردرمی کرتے بازو سنجیدگی پیدا نہیں کرتے اپنے اندر سوچ غور فکر اہمیت نہیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ شانو بولتے تم اہمیت نہیں دیتے ہمارے کو کیا پڑی ہم تمہارے محتاج ہے کیا ہمارا دین تمہارا محتاج ہے ہمارے پیغمبر تمہارے محتاج ہے ہماری شریعت تمہاری محتاج ہے اللہ تعالیٰ شان ہو ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے کزال کا نت باؤ اللہ قلوب المعتدین حد سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں جو صلاحیت ہے استعداد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت پر اب غور خوص کرنا فکر کرنا سمجھ تو ختم ہو جاتا کتاب سمجھا لو نہیں سمجھ سکتا ہوں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کو نہیں سمجھیں گے ایسے غیور ہے اللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالی شان ہو ایک وقت تک موقع دیتے ایک وقت تک دیکھتے کہ آدمی سمجھ جائے اپنے اندر فکر پیدا کر لے طلب پیدا کر لے طلب پیدا کر لے نہیں کر رہا انکار کر رہا ضد کر رہا سرسری انداز میں یعنی نہیں مان رہا بس ایک بات بول دیا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے بس اللہ رب العزت بھی اس کے دل پر مہر لگا اسی کو کہتے ہیں استعداد ختم ہو جاتا اسی کو کہتے ہیں دل پر زنگ چڑھ جاتا اسی کو کہتے ہیں دل پر خلاف چڑھ جاتا اسی کو کہتے ہیں دل پر مہر لگا دینا ختم اللہ علیہ تو انسان اپنی طرف سے جب اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہو اس واسطے اب یہ اعتراض بھی نہیں ہونا کسی کو کہ جب اللہ ہی مہر لگائے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے فلاں کا کیا قصور ان لوگوں کا کیا قصور ہے بےچاروں کو اللہ میں مہر لگا بےچارے بیچارے بولنے کے ہم کو ہم کو کیا مان کیا حالات ہے کب مہر لگا اللہ نے ایسے ہی مہر لگا دیتے کہ کے بعد اللہ رب العزت یہاں سے <coughs> حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ممباد ہی موسا و ہارون پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں گلا فرآون فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھی آیاتینا ہماری نشانیاں دے کر ہر نبی کو نشانیاں دیا حضرت مسا علیہ السلام کو بھی دیا اللہ نے نشانی تو اب یہ لوگ کیا کریں ان کا معاملہ کیا ہوا پتک برو بڑائی چاہے تکبر کو اختیار کیا انہوں نے اور یہ تکبر ہی ایسی چیز ہوتی میرے بھائیوں جو حق کو قبول کرنے سے روکتی کسی کے اندر کبر ہے تو سمجھو کہ حق کو قبول نہیں کرتا حق کو سننا بھی نہیں چاہتا بڑائی ہے کبر ہے تکبر ہے عجب ہے کسی کو سمجھ رہا ہی نہیں ایسی خطرناک بیماری ہے میرے بھائیوں یہ یہ بیماری آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی کبر اور کفر میں بہت معمولی فرق ہے اسی واسطے اللہ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا ابا وستقبرا تقبر وکان کافر انکار کیا تکبر کو چاہا بڑائی کو چاہا کافروں میں سے ہو گئے بہت سے لوگوں کے اندر میرے بھائی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کبر کی بیماری کبر کینسر سے بدتر ہے اس لیے کینسر سے آدمی کا جسم متاثر ہوتا کبر سے روح متاثر ہو جاتا کبر کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا کبر کی وجہ سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا حق سامنے آ گیا معلوم ہے حق ہے یہ معلوم ہے حق بات بتائی جا رہی مگر سننا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں اب جب سنیں گا نہیں علم حاصل نہیں کریں گا صحیح بات معلوم نہیں کریں گا تو حق پہ کیسا آئیں گا گمراہ ہوتے رہتا ہوتے رہتا اور آگے بڑھتے رہتا بڑھتے رہتا یہاں تک کہ میرے بھائی ایمان سے بھی خارج ہو جاتا آدمی اللہ برمن پتک برو فرعون اور فرعون کے جو کارندے تھے فرعون کے جو گزرا تھے فرعون کے جو سردار تھے اور اس کے وہ سب کے سب تکبر کی بڑائی کو اختیار کیے کوئی بڑائی چاہا تو بڑائی ملتی نہیں یاد رکھو ہاں۔ اور اتنا نیچے گرتا ہوں جو بڑائی چاہتا ہے اللہ اس کو بڑائی دے دیتے نہیں انہیں سمجھتا خالی میں بہت بڑائی میں ہوں بہت بلندی مل گئی بلکہ اللہ رب العزت اس کو گرا دیتے زلیل کر دیتے اللہ جو بڑائی چاہا اس کو زلیل کر دیتے چنا کے بعض بزرگوں نے اس کی ایک مثال یہ دی کہ ایک آدمی بہت اوپر پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنے طور پہ کیا سمجھ رہا میں بہت بلندی پہ ہوں میں میرا کیا مقام ہو گیا صاحب سمجھ رہا ہوں اور نیچے جب دیکھ رہا تو ہر آدمی چھوٹا نظر آ رہا لیکن نیچے والے جب اس کو دیکھ رہے تو انہیں چھوٹا نظر آتا اوپر گئے بس بڑے نظر آتے کیا اور چھوٹا نظر آتا اپنے خیال میں آدمی سمجھ لیتا میں بہت بڑا ہو گیا بہت باعزت ہو گیا وقار ہو گیا میں فلاں میں فلاں میں ایسا میں ویسا میں ڈبل پیسہ میں کھانے کا جیسا سمجھ لیتا ہوں اور اللہ اتنا ہی اس کو ذلیل کرتے ہیں یہاں تک آیا ہے میرے بھائی اور روایتوں میں آدمی اتنا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اتنا اس کے اندر بڑائی پیدا ہوتی رہتی ہوتی رہتی دوسروں کو ذلیل سمجھتے رہتا یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں میں اس کو کتے اور خنزیر سے بدتر بنانا کتا اور خنزیر بھی میرے بھائیوں لوگوں کو اچھا دکھتا اس کے مقابلے کتنا بدتر بنائے تھے پر آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا تو جتنے لوگ حق سے رکے کبر کی وجہ سے رکے ف انہوں نے بڑائی کو چاہا وکان و قوم مجرمین اور وہ تھی ہی مجرم قوم جرم کرنے والے جرائم پیشہ لوگ تھے وہ پلما جا احم الحق من میں دینا بس جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے پالو تو انہوں نے کہا انہ سے مبین بے شک یہ تاکیدہ ہے اس کے اندر انا کے معنی تاکید کے لیے آتے بے شک یہ یہ بول تو کیا حق معجزات <coughs> حضرت موسا علیہ السلام عصا کو ڈالتے ہی وہ ازدہا بن جاتا حضرت موسا علیہ السلام اپنا ہاتھ گرے میں ڈال کے نکالتے چمکنے لگ رہا وہ غریب قسم کی چمک پیدا ہو جاتی تھی ہاتھ میں ایسی چمک کے پورا مجمع جمع ہو جاتا تھا دیکھنے کی اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا من غیر سو بغیر بیماری کی چمک ہاں بعض بعض لوگوں کو ایک برس کا مرض ہو جاتا سفید ہو جاتا ہاتھ وہ سفید ہی نہیں عجیب و غریب قسم کی چمک پیدا ہو جاتی کسی کے ہاتھ میں ایسی چمک پیدا نہیں ہو سکتی ایسے واضح نشانیاں اللہ دیے تو نہ کیا بولے تاکید کے ساتھ ان لسحرم مبین اور کیجیے آپ جملے پہ بے شک یہ یعنی یہ جو معجزات پیش کر رہے موسا علیہ السلام جو حق لائے ہیں یہ کھلا ہوا جادو ہے تاکید سے بول کس کو جادو بول رہے بھائی موسا علیہ السلام کے معجزے کو جادو بول رہے حق کو جادو بول رہے ہیں اور مبین کا لفظ بھی لگا لسی میں لام تاکید کا ہے انا تاکید کا ہے پھر خالی جادو ہے نہیں بول رہی سامنے والے کو بےخوب بنانے کے لیے بول رہی سمجھنا ذرا اچھی طریقے سے ایسا ثابت کرتے میرے بھائیوں شد و بک کے ساتھ انتہائی جوش کے ساتھ بلبلے کے ساتھ کہ فلاں یہ ہے وہ ہے ہم لکھ کے دے دے رہے ہم چیلنج کر لے رہے شرک ہے یہ گستاخ ہے یہ گستاخی ہے یہ بدعت ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے کہ سامنے والا اتر جانا شیشے میں ہاں، اترنا بول کے بول اور جھوٹے آدمی کو ایسے زیادہ تاکید سے بولنا پڑتا سمجھنا باطل پرستوں کے کیا طریقے ہوتے ہیں تو کس کو بھی میرے بھائی دنیا میں کچھ بھی بول دیا تو کچھ کوئی کچھ بول دیا تو وہ ہو جانا ضروری نہیں بار بار یہ بات ہمارے سامنے آتی تو کیا کہا انہوں نے انہا لطر مبین بے شک یہ ضرور کھلا ہوا جادو ہے موسا علیہ السلام کیا بولے قال موسا حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا حق کی لما جا کیا تم لوگ کہتے ہو حق کو جبکہ وہ تمہارے پاس آیا ارون حاضا کیا یہ جادو ہے علماء حق سمجھا رہے ہیں ارے بھائی یہ شرک ہے اور سمجھ میں لوگ سنتے کہاں سے محدود لوگ سنتے شرک حاضا سے پہلے بتایا نا بیوقوف بیٹھا ہوا ہے اللہ بچائے ایسے بیوقوفوں سے امت انگوٹا چھاپوں سے سامنے مسجد میں ایک آیت لکھی ہوئی شرک شرک یہ شرک ہے بول اب علماء بول رہی ہے یہ شرک ہے شرک بولتے کوئی بول دے رہا ہے بدات ہے بدات بدات بدات بول دے رہے ہر چیز کو بدعت بول دے رہے جبکہ ان کو پتا ہی نہیں بدعت کس کو بولتے اور یہ شرک شرک کا نعرہ لگا رہے حیضہ ہو گیا ان کو معلوم نہیں توحید کس کو بولتے شرک بچوں کا کھیل ہے کیا شرک پتہ ہی نہیں ہے تفصیلات معلوم ہی نہیں ہے کبھی کسی سے پڑھے نہ کسی سے علم حاصل کرے نہ کوئی ان کے پاس استعداد ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ تو کر رہے ہیں اپنا کام لیکن میرے بھائی جو ان کے پیچھے بیوقوف بن رہے ان کے اوپر افسوس مطالعہ اس کو یہ جادو ہے جادو اس کو کہتے ہیں بلا اس لیے اور جادوگر پلا نہیں پاتے اور کون سے جادوگر مراد ہے مفسرین نے اس کی سراحت فرمائی ہے اس سے وہ جادوگر مراد ہے جو نبی کے مقابلے میں آتے ہیں اللہ کے معجزے کے مقابلے میں آتے ہیں کامیاب نہیں ہوئے وہ لوگ ناکام ہو گئے قالو انہوں نے کہا اجیتنا تو آیا ہمارے پاس کیوں آیا اب ان لوگ وجہ بتا رہے موسا علیہ السلام کیوں آئے ارے موسا علیہ السلام سے پوچھو کیوں آئے تم تم کون ہوتے بتانے والے مگر یہ بتاتے ہیں انہیں کیوں آیا یہاں پر الزامہ لگاتے انہیں کیوں یہ کام کر رہا ارے تیرے کیا مانو کیوں کر رہا اس سے پوچھو کیوں کر رہا تم تم غور کرو عوام کو چاہیے کہ غور کرے یہ کام کیوں کر رہا ہے انہیں اس واسطے کر رہا ہو کہ ہو جاتا گھر اچھے وہ علیہ السلام کہیں کو آیا بول رہے اما وجدنا اس سے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہمارے باپ دادا جس کے اوپر تھے اس سے ہم کو ہٹانے کے لیے تو آیا اور دوسرا الزام کیا لگا ہے بتکون اچھا ٹھیک ہے سر اس کو مان لیا جائے تو تمہارے باپ دادا حق پر ہونا ثابت کرو اگر تمہارے باپ دادا حق پر تھے اور اس سے علیہ السلام پھیر رہے تو یہ غلط کام ہے تمہارے باپ دادا گمراہ تھے اب اسے ہٹا رہے تو غلط کام ہے کیا آگے پیچھے بھی دیکھنا میرے بھائی لگانا ارے بھائی باپ دادا جس پر تھے اس پر رہنا کیا ضروری ہے ہاں اس وقت ضروری ہے رہنا چاہیے جبکہ باپ دادا حق پر ہو صحیح دین پر ہو صحیح مذہب پر ہو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو باپ دادا پیچھے چلیں گے ہم مطلقاً باپ دادا جس پر جس پر چلنا غلط ہے یہ بھی نہیں بول سکتے مطلقاً صحیح ہے یہ بھی نہیں بول سکتے یہ دیکھو کہ باپ دادا کس پر تھے تو تمہارے باپ دادا شرک میں مبتلا ہے کفر میں مبتلا ہے بت پرستی میں مبتلا ہے اور بت پرستی کا غلط ہونا واضح ہے تو اب تم بھی اس کے اوپر ہی رہیں گے کیا اس پر جمیں گے کیا تم اس واسطے اگر تمہارے باپ دادا کے راستے سے ہٹا رہے مثالے سے ہم تو غلط کیا کر رہے ہیں کس نے کہا کہ باپ دادا کے راستے پر چلنا ہی صحیح ہے بول صحیح ہے تو صحیح ہے غلط ہے تو غلط ہے اور بالکل واضح طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمہارے باپ دادا صحیح نہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بولے اپنے باپ کو فرمایا پالا یا ابتی انی من علم اے میرے ابا جان میں علم لا چکا ہوں آپ کے پاس علم آ گیا صحیح بات آ گئی اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہیں پر میرے بھائی ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے آبا و اجداد میں بہت سے بدعات تھے بہت سے رسومات تھے بہت سے غلط کام تھے اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں آیا تھا ہوں گا یا آیا بھی تو نہیں مانے ہوں گے کیا بول سکتے تو اب ہم اس کے اوپر جمے رہیں اس کو کرتے رہیں یہ تو ضروری نہیں ہم کو چاہیے علم آ گیا قابل اعتماد لوگوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے یہ دین کا کام نہیں ہے یہ بدعت ہے یہ رسوم و رواج ہے یہ غیروں کی مشابہت ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے مگر بعض بعض لوگ بولتے ہیں ہاں، ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانے کو آ گیا چار لفظ معلوم ہوں گے تو ہم کو پرانے طریقوں سے ہٹا رہا اگر وہ طریقے غلط ہے واقعتاً بدات ہے واقعتاً رسوم اور رواج کی چیزیں چھوڑ دینا چاہیے تو حضرت مسا علیہ السلام نے کو انہوں نے کہا کہ تو اس واسطے آیا کہ ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹا دے تو معلوم یہ ہوا کہ ادھوری بات کر کے لوگوں کو بےخوب بنا دے پوری بات ہونا دوسری بات کیا بولے الزامہ لگا دے و دکون کمل کبریا افل اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین یہ تو سراسر میرے بھائی الزام نہ حضرت موسا علیہ السلام چاہے کہ میری بڑائی ہو میری جے جے ہو میرے لوگ موتقد بن جائیں میرے کو سجدہ کرنے لگ جائیں نہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے انبیاء چاہتے تھے مگر الزام لگا دیتے تم بڑا اس لیے الزام لگاتے کہ آدمی جیسا ہے سامنے والے کو ویسی سمجھتے ان لوگ چاہ رہے تھے بڑائی فرعون بڑائی چاہ کے اپنے آپ کو رب آلہ بول رہا تھا رب کو آلہ بول رہا سجدے کرا رہا سب کو بول رہا کہ میری بندگی کرو میری عبادت کرو میرے سامنے جھکو اس کے اس کا جو دربار تھا اس کا شاہی ادب یہ تھا کہ آتے ہی سجے میں گر جانا تو بڑائی چاہ رہا اور جتنے فرون کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان لوگ بڑائی چاہ رہے تھے کہ غلط آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لیکن یہ الزام لگا دیا حضرت موسا علیہ السلام پر حضرت ہارون علیہ السلام پر تو آدمی خود جیسا ہوتا دوسروں کو میں سمجھتا ہوں نہ بعض بعض لوگ بولتے ہیں کئی کر رہے ہیں شہرت کے واسطے کر رہے ہیں خود شہرت چاہ رہی اور صحیح آدمی کو یہ بول رہے کہ شہرت کے واسطے کر رہا ہے کئی کر رہے دنیا کے واسطے کر رہے ہیں مال کی چکر میں کر رہے ہیں ہاں، لوگوں کو موتخب بنا کے ان سے وصول کر رہے خود وصول کر رہے دوسروں کو ویسے سمجھ تو میرے بھائی اس میں تمیز کرنا ہاں، ایسا کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا صحیح غلط میں تمیز کرنا بتکون لکمل کبریا پلر اور ہو جائے تم دونوں کے لیے زمین میں بڑائی اور اعلان کر دے نہن ہم تم کو ماننے والے نہیں ہیں مت مانو مگر ذرا روب جمانا چاہتے ہر چیز نہیں مانیں گے ہم تم کو اور نہیں ماننے سے کس کا نقصان ہوتا یہ نہیں سمجھنا آدمی تھوڑی دیر کے لیے کسی سامنے والے کو یعنی سامنے والے کا انکار کر کے اس کی بات کو نئی مان کے کیا سمجھتا انہیں غلط فہمی ہے میرے بھائی شیطان کا دھوکہ ہی نفس کا دھوکہ ہے نئی مان کے یہ سمجھتا کہ میں اس کو زلیل کر دیا میرا مقام بڑھ گیا نہیں آپ خود ذلیل ہو گئے آپ خود اپنا نقصان لیا انہیں حق بات پیش کر رہا اور اس کے پیش کرنے کا مقصد آپ ماننا ہی بول کے نہیں آپ کے ماننے سے اس کا کیا فائدہ ہے اگر یہ مقاصد ہوتے اس کے تعداد کو بڑھانا ہجوم جمع کرنا ہاں، اور اپنے زیادہ لوگوں کو یعنی اپنا معتقد بنانا لوگوں سے دنیا اصول کرنا پیسے اصول کرنا سامان اصول کرنا یہ مقصد ہوتا تو نقصان ہوتا اس کا اس کا مقصد ہے ہی نہیں ہے اس کا مقصد اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے اس کا مقصد سامنے والے کو غلط راستے سے بچانا ہے تو ہم نے نہیں ماننا تو اس کا کیا نقصان ہوا حضرات انبیاء کی نہیں مانے کیا نقصان ہو گیا کیا نقصان کر لے سکے ان کا نو علیہ السلام ساڑھے نو سال تک محنت کرے اسی بجے اسی افراد مانے کیا نقصان کر لیا ان کا تو نہیں مان کے سامنے والے کی بات کو ٹھکرا کے اور یہ بتا کے بڑے زور و شور سے کہ ہم تو مانتے نہیں ماننے والے نہیں ہم تم کو نہیں مان کے اگر حق ہے تو نہیں مان کے تم اپنا نقصان کر سامنے نے کیا نقصان کر لیا نحن ممانقم بمؤمنین اور ہم نہیں مانیں گے تم دونوں کو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے تفصیل گزر چکی ہے پیچھے آگے بھی میرے بھائیو آ جائیں گی اب فرون کیا بولا اپنے کارندوں کو کیا بولتے سر آپ لوگ فرمائیے کیا مشورہ ہے آپ لوگوں کو ابھی نے تو جادو پیش کر دیا تو اس کے جو چمچے تھے نا ان لوگ بولے حضور آپ کے پاس جادوگروں کی کیا کمی ہے بلائیے جادوگروں اعلان کر دیجیے آپ کے ایک حکم کے اوپر جادوگر حاضر ہو جائیں گے تو فرعون کو سمجھ میں آ گئی بات اس نے کہا بلاؤ جادوگر چنانچہ اعلان کیا گیا ہزاروں لاکھوں جادوگر آ گئے اس لیے کہ اس وقت جادو بہت عام تھا اور ہر شخص کو جادو سیکھنا ضروری تھا فرعون کی طرف سے اور بعض ماہر اپنے فن کے ماہرین بھی موجود تھے تو دور دور اعلان کر دیا گیا اور سب کے سب بڑے بڑے جادوگر ماہر جادوگر فراؤن کی خدمت میں حاضر کر دیے گئے وقال فراؤن تنی بکلی ساہرین علیم فرعون نے کہا کہ لاؤ میرے پاس ہر جاننے والے جادوگر زبردست ماہر جادوگروں کو پیش کر دو میرے حضور میں فوراً آ گئے اس کا حکم ایسا ہوتا تھا کہ ذرا برابر اس کے اندر کمی کوتا ہی نہیں ہو سکتی اللہ نے ایسی بڑائی عطا فرمایا تھی میں ایسی حکومت ایسا روب ایسا دبدبا آگے ویسے آ بھی رہا ہے پلما جا بس جب آئے جادوگر اب وقت طے ہوا جگہ طے ہوئی دن طے ہوا سب تفصیلات آپ کے سامنے ہیں مختصر اللہ فرما رہے جادوگر آ گئے روایتیں آپ کو سنا دی گئی ایک روایت اسی ہزار کی بھی ہے بعض روایتیں لاکھوں میں بھی ہیں بہرحال ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے تو اب جب میدان طے ہوا وقت طے ہوا پورے لوگ جمع ہو گئے اب مسئلہ تھا اپنے جادو کے اظہار کا تو وہ لوگ پوچھے علیہ السلام سے آپ اپنا فن پہلے بتائیں گے ہم بتائیں گے آ گئے اب وہ لوگ جادو لے کر اب دونوں میں مقابلہ ہونے والا ہے اور موسا علیہ السلام اگر جیت جائیں گے تو حق سربلند ہونے والا ہے لوگوں کو سمجھ میں آنے والا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس واسطے حضرت موسا علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس لیے کہ اگر وہ پہلے اپنا فن بتائیں گے تو موسا علیہ السلام کا حق پر ہونا زیادہ ظاہر ہوں گا لهم موسا تو موسا علیہ السلام نے ان سے فرمایا حلق مان تم ملک ڈالو جو تم کو ڈالنا ہے کیا ڈالنا چاہ رہے ڈالو بتاؤ جادو اپنا فن کا مظاہرہ کرو فلما القو پس جب وہ لوگ ڈالے موسا موسا ماجی تم علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے اب وہ ایک قسم کا جادو تھا جس کے اندر نظر بندی کر دی جاتی روایتوں کے مطابق علماء نے فرمایا مفسرین نے لکھا کہ ہر جادوگر اپنے ساتھ ایک لاٹھی اور ایک رسی لایا اور پورے میدان کے اندر وہ لوگ وہ ڈال دیے تو پورے میدان میں چونکہ وہ نظر بندی کر دیے تھے تو ایسے نظر آ رہا تھا جیسے وہ سانپ ہے بڑے بڑے ازہے ہیں موسا علیہ السلام دیکھتے سمجھ گئے اور فرمایا کہ یہ تم لائے ہیں یہ جادو ہے یہ ان اللہ سیب رخ بے شک اللہ اس کو باطل کر گے تحت نحس کر گے اللہ پر اتنا اعتماد ہوتا ہے حضرات انبیاء کو بڑی سے بڑی طاقت مقابلے میں آتی ہے تو ان کا یقین ہوتا ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے ان اللہ سیب رخ ان اللہ لا عمل المفتین بے شک اللہ مفت کے کام کو نہیں بناتا تم تو فساد مچانے کی نیت سے نیت کا میرے بھائیوں بہت بڑا اثر ہوتا ہے ہاں، اسی واسطے آپ دیکھو جہاں جہاں لوگ فساد مچانے کو جاتے اپنے اس میں کامیاب نہیں ہوتے عام طور پہ ناکام ہوتے تو اللہ مفتی کے عمل کی اصلاح نہیں کرتے چلتا نہیں کام بھائی حق اللہ الحق کا بھی کلیماتی اور اللہ حق کو واضح کر دیتے ہیں اپنی نشانیوں سے والا کری حل مجرمون اگرچہ کہ مجرم لوگ ناپسند کریں حق کا حق ہونا اللہ ثابت کرتے رہے اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتا ہماری بےخوفی کی وجہ سے حق کا حق ہونا تو واضح کرتے رہتے رہے ہر زمانے میں کرتے رہتے ہر وقت کرتے رہتے اسی واسطے بات دیکھنے والے جن کو اللہ نے یہ تمیز دیے نا میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں ہم پانچ منٹ کسی کی بات سن کے بول سکتے یہ حق ہے یا باطل انہیں صحیح ہے غلط ہے سچا ہے جھوٹا ہے مگر بعض بعض لوگوں کو میرے بھائی صلاحیت اتنی کم ہوتی ہے ان کے اندر سمجھ میں نہیں آتا دو دو گھنٹے تقریر سن کے بھی نہیں بول سکتے ارے انہیں غلط تھے دس منٹ کے اندر سمجھ میں آ جاتا بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو سنایا تھا ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا قول انہوں نے فرمایا ہم کسی کی تقریر سن کے یہ بول سکتے کہ اس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے یا نہیں ہے یہ بھی بول سکتے اتنی تمیز دے چلنا اس کی بنیاد پر یہ تمیز ملتی میرے بھائیوں مما یج اللہ فرقانہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ فرقان دے دیتے اس کو ہاں، اس کو سمجھو اصل ہمارے اندر کمی رکھی اپن سامنے والے کو موری دل تھے ٹھہرا بہت بڑا قصور ہے میرے بھائی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اکثر لوگ بولتے صاحب کس کو صحیح سمجھنا صاحب سر سب کچھ چھوڑو بےخوب نمبر ون بول رہا ہوں اپنے آپ ایسا بولنے والا بول رہا ہوں میں بےخوب نمبر ون ہوں میں میں گدھا ہوں بول رہا ہوں ارے اپنے اندر تمیز پیدا کر سب کو کیسا چھوڑتا سب کچھ چھوڑو سب بےکار ہے لوگ غلط ہے سب سے اپن سب سے بڑے صحیح ہے تمیز پر ہر لائن میں اچھے برے ہوتے دھوکہ دینے والے ایماندار بے ایمان سچے جھوٹے اس لائن میں بھی ہے تو تخوا رہا تو وہ فرق فرقان دیتے اللہ نے اور فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی ایسی سمجھ دیتے اللہ حق باطل میں فرق معلوم ہے ہمارے اکابرین کو میرے بھائیوں ایسی اللہ رب العزت فراست دیے تھے اگر کوئی آ کر کوئی سوال کرتا تو وہ لوگ اس کے سوال کے منشے کو سمجھ جاتے تھے یعنی کیوں سوال کرتے سوال کرنے کا منچا کیا ہے یہ تک سمجھ جاتے تھے کتنا ہی بھیج بدل کر آئے اللہ رب العین اسی واسطے حدیث میں آیا ہے فراست المؤمن مومن کی فراست سے نہ ہو ینظر بنور اللہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں اللہ اپنا نور اس کے اندر پیدا کر دیتا اور یہ تقوی کی وجہ سے پیدا ہوتا بہرحال اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دیتے اپنے کلمات کے ذریعے سے اپنی معجزات اپنی آیات اپنی قدرتوں کے ذریعے سے اگرچہ کہ مجرم لوگ نہ اس کو مجرمین تو ناپسند کریں گے اب فرعون کیسا جھجلا گیا آپ کو معلوم ہے دوسری جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا جب یہ لوگ ڈالے اپنا لاٹھی اور اپنی رسی پورے میدان ایک روپ تاری ہو گئی اتنے ہزاروں لاکھوں ازہ ہاں، حرکت کر رہے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا تھا خوف لیکن اللہ نے اطمینان دلایا اور فرمایا کہ موسا ڈالو تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دو بس اس کے بعد ہمارے قدرت کا تماشا دے جیسے ہی موسا علیہ السلام اپنا آتا ڈالے اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا اب دیکھیے حق کا حق ہونا واضح ہو گیا نا مگر یہ مجرمین اس کو پسند کرتے فرون یہ نہیں کہ اعلان کر دیا موسا پر میں نے ایمان لایا بڑے خوش ہو گیا چلو بھائی اب تک نہیں سمجھ میں آ رہا سب میں آ گیا ایسا نہیں رہتا مسئلہ ہاں یہ بھی سمجھ لو میرے بھائی یہ نہیں رہتا یہ تو باطل پرست ہے نا دنیا پرست شہوت پرست مال کے پجاریاں پیٹ کے پجاریاں ان کو ایسا نہیں ہوتا کہ حق کا حق ہونا نہیں معلوم ہوا تو معلوم رہتا ان لوگوں کو مگر کیا کرتے اپنے یہ یہ جو فائدے ہے نا اس کو باقی رکھنے کے لیے پبلک کو بنا تو فرعون کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی موسا علیہ السلام حق پر ہے اور وہ خود مقابلہ کرایا لیکن اس کو اتنا ناپسند لگا پھر جادوگر سجدے میں گر گئے ان لوگ حقیقت سے واقف تھے جادو تھے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا وہ لوگ اتنے میرے بھائیوں اعتماد کے ساتھ آئے تھے ان کو غلط فہمی یہ ہو گئی تھی کہ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ گئے ایک جگہ اللہ نے فرمایا وکالو بے عزتی انا لنحن غالب فراؤن کی عزت کی قسم ہم ہی غالب ہونے والے آج ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی جادو ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتا لیکن جب ان کا جادو ختم ہو گیا ان کو یقین آ گیا کہ یہ شب جادوگر نہیں ہوتا یہ نبی ہے یہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد جادوگر ہوتا تو کوئی دنیا کے اندر اتنا بڑا جادو نہیں ہے ہمارے مقابلے میں جو ہمارے جادو کو ختم کر سکتے فوراً پورے کے پورے سجے میں گر گئے مگر فرون مانا ہاں، فرون تو ایسا پیترا بدلا بس اپنے اوپر برقرار بلاؤ کری حل مجرم اللہ فرماتے مجرمین کتنا ہی ناپسند سمجھے لیکن کتنا ہی ان کو مکرو معلوم ہو کتنا ہی وہ جھلا اٹھے لیکن اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کسی کو نہیں آ رہا وہ اس کا قصور ہے مگر دنیا کے اندر اللہ حق کا حق ہونا واضح کر اسی واسطے علماء نے فرمایا میرے بھائی حق اور باطل بالکل واضح ہے دنیا میں علمی اعتبار سے فیصلہ ہو چکا اب جو آخرت میں فیصلہ ہونے والا ہے علمی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی دور کریں بعض بعد لوگ بولے جو سمجھ میں آنا کرو فیصلہ گا جی نہیں وہاں پر عملی فیصلہ ہوں دنیا میں علمی فیصلہ ہو چکا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا اگر اللہ حق کو واضح نہیں کرتے تھے پھر لوگ پریشانی میں پڑ جاتے اللہ نے حق کو بالکل واضح کر دیا واضح ہے حق بالکل صاف ہے اللہ نے کئی جگہوں پر اعلان اللہ الحق کا بھی کلیماتی اللہ حق کا حق ہونا واضح کر دیتے اپنے کلمات کے ذریعے سے اپنی آیات کے ذریعے سے اپنی قدرتوں کے ذریعے اپنے احکام کے ذریعے سے ولو کری حل مجرمون اگر یہ کہ مجرمین ناپسند کریں وہ ناپسند کریں جھلا اٹھے اس سے کیا فرق پڑنے والا آگے اللہ فرماتے آمن علی موسا اللہ اللہ خوف موسا علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے ان کی قوم کی ایسا ایک خوف طاری کر دیا تھا میرے بھائی فرعون اور اس کے کارندے بنی اسرائیل پر بھی کہ جو موسا کو مانا اس کو ہم ایسا کر دیں گے کرتے بھی سزائیں دینا تکلیفیں پہنچنا تو ایسا خوف مسلط تھا لوگوں پر کہ بہت کم افراد موسا علیہ السلام کے قوم کے ایمان لائے اور اپنے ایمان کا اظہار کریں اللہ خوف من فرعون فرعون اور اس کے کارندوں کے خوف کی وجہ سے اینیف کی کہ وہ فتنے میں مبتلا کر دے گا ان کو جو ایمان لائے کے معلوم ہوا تکلیفیں پہنچانا قید میں گرفتار کر لینا اس کو کیا کہتے ہیں کیلے مار دینا می, می, اللہ نے فرمایا وفیر آؤں نہ دل اوتاد میخوں مالا پھر ہاتھوں پیروں کو کیلے مار دیتا اور طرح طرح کے عذابات دیتا تھا طرح طرح کی تکلیفیں اذیتیں پہنچاتا تو اس کا خوف ایسا لوگوں پر مسلط ہو گیا تھا کہ بہت کم لوگ ابتدا میں حضرت مس علیہ السلام پر ایمان لائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا میرے بھائی اس میں امتحان ہوتا ہے ایمان والوں سے کہ دشمن کے خوف کی وجہ سے مرعوب تو نہیں ہو جائیں گے یا اپنے ایمان پر مستقل مزاجی سے برقرار ہے اللہ سے مانگنا میرے بھائی اور اللہ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرما ہم بڑے کمزور ہیں ناتواں ہیں پتہ نہیں کس وقت کیا حالات ہو جائیں اللہ سے امن مانگنا عافیت مانگنا یا اللہ زیادہ آزمائشوں میں مت ڈالی حضرات صحابہ ایسی ایسی آزمائشوں میں پورے اترے میرے بھائی ان کو ہر طرح سے ڈرایا گیا دھمکایا گیا طرح طرح کے عذابات دے کر ان کے سامنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا لیکن وہ ذرہ برابر ہلے نہیں ذرہ برابر جمبش نہیں پائے بلکہ ایمان پر اسلام پر اللہ کے احکام پر مستقل مزاجی سے جمے رہے تو کبھی کبھی اللہ دشمن کو مسلط کر دیتے اور اس کا خوف ایسا مسلط کرتے اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے کارندوں کے خوف کی وجہ سے موسا علیہ السلام کی قوم کے بہت کم افراد ایمان کا اظہار کر سکے اور حقیقت یہ تھی وہ ان لعالم فی الارض اور بے شک فرعون کو زمین میں بہت ہی بلندی حاصل تھی الو حاصل تھا بڑی طاقت اللہ دے دیے تھے کبھی کبھی دشمن کو اللہ دے ڈالتے اب اس کا بھی امتحان رہتا ہمارا بھی امتحان رہتا اور بڑی اس کو بڑائی اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ انا لمین المصرفین اور وہ حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا مصرفین میں سے تھا وقال موسا یا قومی اب دیکھو پیغمبر کیا کرتے ہیں ایسے حالات میں کیا سبق لینا چاہیے سنو میرے بھائی اے میری قوم موسا علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ان کن تم آمن تم اگر تم اللہ پر ایمان لائے پالئی ہی توکلو ان کن تم مسلمین اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہاں مسلمان ہیں اللہ پر بھروسہ کرو ہاں اللہ ہی پر توکل کرو اللہ سے مدد چاہو اسباب اختیار کرتے ہوئے نظر اللہ پر یہ مت دیکھو کہ بھائی سامنے والا کیسا ہے کیا ہے کیا کریں گا اس کا کیا نتیجہ ہے بس اللہ کا حکم پورا کرو حدود سے تجاوز مت کرو حد بندیاں ہیں میرے بھائی حضرات علماء اس کو جانتے ہیں اس کی نزاکتوں یہ مت سمجھو سامنے کی جو طاقت ہے بہت زیادہ ہاں، طاقتور لوگ ہیں اس واسطے ان سے کمپرومائز کر لیا جائے ہاتھ ملا لیا جائے اور دین کو قربان کر دیا جائے نہیں اس کی اجازت نہیں اللہ پر بھروسہ کرو بولے یہ نہیں بولے کہ میں ان سے ان کے سامنے دب جاؤ جھک جاؤ وہ جو بول رہے سن لو مسلحت مسلحت مسلحت بول کے حدود کو تجاوز کر جائے ہاں اس واسطے علما کی نزاکتوں سے واقف ہوتے ہیں کہاں تک ہم آگے بڑھ سکتے کہاں تک مسلحت ہے اور کہاں ان مسلحتوں کو ختم کرنا ہے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو تم جو ہوں گا اللہ کے حکم سے ہوگا اللہ پر نظر رکھو اگر تم مسلمان ہیں بولو کیا بولے پکالو اللہ توکلنا انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہم اللہ سے دعا کر مانگنا چاہیے میرے بھائیوں ہر حالت میں ایک ایمان والے کا اللہ سے تعلق رہے رب بنا لا تجالنا فتنا للقوم قومی ظالمین اے ہمارے پروردگار مت بنائیے ہم کو فتنہ ظالم قوم کے لیے یعنی آزمائش کا ذریعہ ونک جنا برحمتی کا من القومی کافرین اور ہم کو نجات دے دیجیے اپنی رحمت سے کافر قوم اب یہ دعا جب کریں اللہ نے ان کی دعا کی قبولیت کے آثار پیدا کیے مگر تھوڑا انتظار کرنا پڑتا صبر کرنا پڑتا واہ اوہ نہ موسا وحی ہم نے وہی کی موسا علیہ السلام کی طرف ان کے بھائی کی طرف انتبا علی قومی کہ تم لوگ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر سکونت اختیار کرو اصل میں ہوا یہ کہ فرعون پہلی جو قومیں تھیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ ان کی عبادت جو ہوتی تھی عبادت گاہ میں ہی ہوتی تھی سومائے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں آ کے عبادت کر نماز ہر شریعت میں رہی موسا علیہ السلام کی شریعت میں نماز رہی اگرچہ کہ اوقات یہی ہونا طریقہ یہ ہونا کوئی ضروری نہیں بہرحال نماز پڑھنا تھا تو وہ لوگ جب عبادت گاہوں میں آ کر نماز پڑھتے فرعون کو پتا چل گیا عبادت گاہیں بنا لیے یہ لوگ اور نماز پڑھ رہے تو اس نے تمام عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا توڑ دیا سب کو تہس نہس کر دیا بج آلو تم قبلہ اور تم بنا لو اپنے گھروں کو قبلے کی طرف یا اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو تو پچھلی قوموں کو ضروری تھا کہ وہ عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ آ کر عبادت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سجدے گاہ بنا دی ہمارے لیے ایک اللہ کا بہت بڑا انعام میرے بھائی حضور کے صدقے میں یہ ہے کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا ہے مسجد میں ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہیں بھی پڑھ سکتے نماز ہاں یہ الگ بات ہے کہ فرض نماز مرد حضرات کو مسجد میں پڑھنا بہتر ہے افضل ہے سنت ہے اب سفر میں جا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مسجد تلاش کرے جا وقت ہوا آدمی وہاں نماز پڑھ لے نماز ہو جائے سنت نفل گھر میں پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ فرض مسجد میں پڑھتے تھے اور نوافل وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے تو گھروں میں بھی پڑھ سکتے سفر میں ہیں جہاں موقع مل گیا وہاں پڑھ سکتے تو اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ پوری زمین کو سجے گاہ بنا دی لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ وہ مساجد میں ان کی جو عبادت گاہ ہے اس میں عبادت کریں لیکن یہاں پر ایک چونکہ خاص موقع تھا یہ اور ایک حادثہ ہو گیا تھا کہ ان کی تمام عبادت گاہوں کو بسمار کر دیا گیا تھا توڑ دیا گیا تھا ڈھا دیا گیا تھا فرعون کی طرف سے اس لیے اللہ نے فرمایا گھروں کو قبلہ بنا لو مطلب اس کا ایک علماء نے یہ بتایا کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو گھر ہی تمہارے اب اب اجازت ہے وقتی طور پر کہ تم گھروں میں نماز پڑھو اور بعض علماء نے فرمایا کہ گھر کو ایسا بناؤ کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو پھر یعنی گھروں کو بنانے کا حکم دیا یا گھروں میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تمہارا قبلے کی طرف اب ان کا قبلہ کیا تھا یعنی علمی بحث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا حضرت موسا علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبہ تھا بہرحال بج بو تم قبلہ اپنے گھروں کو قبل رخ بنا لو وہ عقیم نماز قائم کرو حالات ایسے ہیں دشمن ہاں، دندنا رہا ہے عبادت گاہیں مسمار کی جا رہی ہے اور خوف کا عالم ہے پوری قوم کے اوپر کوئی ایمان کا اظہار کرنے کے لیے ڈر رہا ہے اور اللہ کیا بول رہے واقیم مسلح نماز قائم کر سائن کرو آبر نماز سے کیا ہوتا نماز سے کیا ہوتا بول میرے بھائیوں اللہ کا حکم ہم کو پورا کرنا ہے ہر حالت کے اندر پورا کرنا ہے مگر اب ہم اپنا جائزہ لیں کوئی حالات خراب نہیں کوئی خوف نہیں اللہ نے میرے بھائیوں امن عطا فرمائے بھوک نہیں پاکا نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان مارکے میں دشمنوں کے نرغے میں ہیں تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی ہے اور ایسا خوف کا عالم ہے لیکن آپ کو معلوم ہے سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی میرے بھائیوں نماز کو نہیں چھوڑے اور تمام اللہ کے ماننے والوں کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو سبق دے دیے اگر جان کا خوف بھی ہے ہاں، جان جانے کا خطرہ بھی ہے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے چاہے جان چلی اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لینے والوں کا کیا حال ہے نمازوں پر نمازیں چلی جا رہی کوئی فکر نہیں کوئی خوف نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی مصیبت نہیں کوئی بیماری نہیں اچھے خاصے ہٹے کٹے اور نمازہ چھوڑ دے رہے ہیں اللہ فرما رہے واقعی مصلاح نماز قائم کر مکی دور میں جبکہ سخت حالات تھے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرے بھائیوں ان لوگوں کو حکم دے صبر کرو اللہ کے احکام پر برقرار رہو جتنا کر سکتے ہیں کرو مبشر المؤمنین آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دی مطلب یہ خوشخبری دی گئی کہ اب یہ حالات آہستہ آہستہ ختم ہونے والے ہیں مطلب یہ ہے کہ فرعون کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہو اب ہم تمہاری دعا کو قبول کر لیے اب آہستہ آہستہ حالات پلٹیں گی اور ہم تم کو فرعون کی جگہ پر لائیں گے اور فرعون کو غرق کر دیں گے تم کو یہ تمام ممالک کی حکومت تمہارے حوالے کر دی جائے گی مصر کی ملک شام کی بہرحال میرے بھائیوں اللہ رب العزت دیکھتے ہیں وقت تک میرے بندے میرے ماننے والے میرے احکام کی کتنی قدر ہے ان کے دل میں ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے وقال موسا اب موسا علیہ السلام کی دعا کریں ربنا اے ہمارے پروردگار ان کا آتے بے شک آپ نے فرعون کو اس کے کارندوں کو دنیا کی زینت عطا فرمائی وہ اموالن اموال عطا فرمائے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں رب بنا لی بالو سبیلک اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ تیرے راستے سے ہٹا دے مطلب اتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں تو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہی تیرے رابطے سے ہٹا رہی لوگوں پر ظلم کر رہی ایمان لانے نہیں دے رہی عبادت گاہوں کو مسمار کر دے رہی اتنا تو نے مال دے